وكل مهدسة بداة وكل بداة ضرالة وكل ضرالة في النار فعوذ بالله من الشيطان بجين بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ضربنا, ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون محترم سامعین بزرگان دین نوجوان ساتھیوں اللہ رب العالمین نے اس آیت میں قرآن کی بڑی عظمت بڑی اہمیت بیان کی اللہ رب العالمین نے جیسے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے نبیوں کا سردار بنایا سید الانبیاء بنایا ویسے جو کتاب اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا قرآن مجید اس کو بھی اللہ رب اللہ مہمن بنایا پوری تمام آسمانی کتابوں کے مصدق اور سب کا سردار بنایا ہے آج دنیا کے اندر یہی ایک کتاب قرآن پاک موجود ہے جو تورات اور انجیل سابقہ تمام آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہیں اور تمام انبیاء پر ایمان لانے اور ان کے رسالت اور نبوت کے تسلیم کرنے پر انسان کو دعوت دیتی ہے بلاتی ہے اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کو بہت سارے موجودات عطا کیے آپ نے ساتھ فرمایا اللہ نے ہر نبی کو کوئی موجودات عطا کیے جو اپنی رسالت اور نبوت پر دلیل پیش کریں اللہ تعالیٰ نے اے اے لیکن تمام انبیاء گئے ان کے ان کا موجودہ بھی دنیا سے ختم ہو گیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی بہت سارے موجودات عطا کیے ہیں جس سے میری رسالت نبوت کی صداقت کا اقدا ہو اور لیکن ایک موجودہ اللہ نے دیا ہے سارے موجودات تو ختم ہوتے رہیں گے میرے جانے کے بعد لیکن ایک موجودہ اللہ نے ہم کو جو دیا ہے میرے دنیا سے جانے کے بعد مت تک واقعی رہے گا وہ قرآن مزید ہے یہ اللہ رب العالمین کی جو کتاب ہمیں ملی ہے اس پر ہمیں غور و فکر کرنے اور اس پر عمل کرنے اس کے سیکھنے سکھانے کا سیکھنا سکھانا خریدا ہے اور اسی کتاب اللہ ہی سے کتاب اللہ ہی سے اللہ تعالیٰ نے ہماری عزت ہمارے تحفظ اور ہمارے ہمارے بقا کو ذریعہ بنایا ہے وہی قرآل تعالی قانون اللہ نے ساتھ میں اے نبی یہ قرآن پاک ہم نے آپ کو جو دیا ہے اسی قرآن پاک کے ذریعے آپ اور آپ کے امت کا عروج ہے اور جہاں آپ نے یا آپ کی امتوں نے جب بھی اس کتاب کو روبانی کیا تو اللہ تفلت اور اس ان پر مسلط کر دی جائے گی میرے بھائیو یہ قرآن پاک نہایت عظیم الشان کتاب ہے اللہ رب العالمین ہاں اللہ رب العالمین اسی کتاب پر عمل کرنے پڑھنے اور اس پر اس سے محبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ کتنے لوگوں کو عروج ادا کرتا ہے ور بہت ہی آ اور کتنے لوگ ایسے ہیں اسی قرآن پاک سے روبردانی کرتے ہیں کنارہ کشی کر لیتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کو ضرور کر دیتا ہے وہ زمانے میں معذب سے مسلمان ہو کر اور خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر آج مسلمانوں کی ذلت رسوائی کشتا کا سب سے بڑا درجہ یہ کہ آج انسان کے قرآن سے مسلمانوں کا رشتہ قرآن سے بہت کمزور ہو چکا ہے صرف ڈومنے کا ہے ہر بازاری کا ہے جیسے موٹروں کو تا کر کے بخشنے کا ہے دکانوں اور کاروبار میں برکت کے لیے تو قرآن خانی ہو سکتی ہے لیکن بیٹھ کر کے کہیں قرآن پاک کا سیکھنا سکھانا اور اس پر عمل کرنے کی باری آئے تو سود جیسی برائی کو بھی قرآن کے فرما برداری سے چھوڑ نہیں سکتا آدمی اس کی بھی طرح طرح کی تعلیمیں کرتا ہے اس قرآن پاک کی دوستوں ایک سو چودہ صورتیں ہیں ان قرآن پاک کی ہر آیت بڑی عظمت والی ہے بڑی فضیلت والی ہے بڑے ادب سواب والی ہے بڑی حکیمانہ تعلیمات اور پیغام دیے ہوئے ہیں لیکن اللہ رب العالمین نے پورے قرآن پاک کے اندر بعض صورتوں کو جو بڑی اہمیت دی ہے اس میں سب سے عظیم ترین اور عظمت والی حضیلت والی جو صورت اللہ نے قرار دیا ہے وہ سورت الاخلاص ہے اور اس کے بعد یعنی کل اعوذ برب الفرق اور کل فل الناس ہے اللہ کے نبی علیہ اس کا راستہ ایک مرتبہ راستہ پکڑ کر کے جا رہے تھے سنن سنی بھی ابوداؤ نے سے احمد وغیرہ کی روایت ہے نبی اس طرح راستہ پکڑ کے جا رہے تھے سامنے سے مشہور صحابی ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے آ رہے تھے اللہ کے رسول سے سلام کیا مسافہ ملایا نبی علیہ السلام کنارے لے کے کھڑے ہو گئے فرمایا یا یا تو اب او الما کا سو الا او انا کا ولا سو میں قرآن اے ابن عامر کیا میں تمہیں چند ایسی صورتیں آج میں بتا دوں اچھا، چند صورتیں ایسی عظیم ترین صورتیں ہیں اتنا اتنی اہمیت اور مقام مرتبہ رکھنے والی وہ صورتیں ہیں کیوں سے کوئی صورت اللہ نے نہ تو تورات میں نازل کیا نہ انجیل میں کوئی اس طرح کی صورت ہے اور نہ تو زبور میں ایسی ہے یہاں تک کہ آپ فرمایا ولا فی قرآن ایک ایک سو چودہ سورتوں میں ان تین سورتوں کو جو اللہ نے مکان دیا ہے قرآن پاک بھی ایسی کوئی سورت نہیں ہے حضرت اقبال ابن حامد نے کہا بلا یا رسول اللہ اللہ اس کو بتائیے وہ اور سی چند صورتیں ہیں جن کے متعلق آپ مجھے آگاہ کرنا چاہتے ہیں اور ایسی عظیم صورتیں نہ ان جیسی قرآن میں کوئی اور صورت ہے نہ تورات میں ہے نہ انجیل میں ہے نہ زبور میں ہے تو آپ نے اس ساتھ میں سنو ہم وہ صورت تمہیں بتا رہے ہیں اس شرط کے ساتھ لا جب بھی رات ملے تمہیں ملے جب بھی کوئی رات نصیب ہو کبھی رات میں ان صورتوں کو کا پہرا ترک نہیں کرنا میں نے کہا یا رسول اللہ وہ عظیم ترین چند صورتیں بتائیں میں کبھی بھی اس وقت تک نہیں سوؤں گا جب تک رات میں ان صورتوں کو نہ پہلوں نے ساتھ ہمارا سب سے پہلے کل ہو اللہ احد سورہ اخلاق نمبر دو کل اور الفرق اور نمبر تین کل اور دو الناس آپ نے ساتھ بنایا ان تین صورتوں کے مقابلے میں اور ایسی عظیم الشان ایسی عظمت والی ایسی برکت والی صورتیں نہ قرآن میں کوئی ہیں ان کے مقابلے میں نہ تورات انجیر ایسے مور کے اندر ہے اس لیے ان اور صورتوں کا ہمیں یز کرنا چاہیے اور کثرت سے ان کی تلاوت کرنا چاہیے نبی رہی سراس نام نے ایک موقع پر ساتھ نمایا اے لوگوں یہ سور کی خاصوٹ کرو اس کو سیکھو اس پر غور کرو اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرو تو انسل قرآن جس انسان نے ایک مرتبہ اخلاص کے ساتھ سورہ اخلاص کو تلاوت کیا تو اللہ رب العالمین اس کو ایک تہائی قرآن کی تلاوت کا اجر عطا کرتے ہیں تیس پارے قرآن ہے کرو جس نے ایک مرتبہ اخلاص کے ساتھ ہو اللہ عہد کر لیا اور پوری صورت ختم کیا سر قرآن کا مطلب یہ ہوا کہ پورے دس پارے تلاوت کرنے کا ثواب اللہ نے اس کو دے دیا ایک مرتبہ لبل ایک سات شام بیٹھے ہوئے ہیں اتفاق کر مجلس میں ابو بکر صدیق نہیں سے اٹھتے ابو عمر فاروق دیتے ہوئے ہیں آپ نے ساتھ ہمارا اے لوگوں جس نے تین مرتبہ ایک قرآن کیا جس نے تین مرتبہ ایک پورے اللہ کر لیا تو اس نے پورا ایک قرآن کو ختم کرے کیوں ایک مرتبہ کہنے کا دس پارے کا سواب دو مرتبہ کہا بیس پارے کا سواب اور تین مرتبہ کہا تو پورے تیس پارہ کہنے کا سواب مل گیا آپ نے ساتھ بنانا سنو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے یہ اس کا کون ہے تمہارے ہو کر اگر کسی انسان نے تین مرتبہ ایک وقت میں ایک وقت میں تین مرتبہ اللہ کی سیدھے اگر سورے فل پڑھ لیا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ایک محل دے دیں گے بڑی خوشی کی بات ہے سوال میرا جنت کا محل اگر کسی نے طرح سے بہت تین محل دے دیں گے عمر فاروق کہیں گے یار رسول اللہ تعالیٰ کی یہاں محل اتنا سستا ہو ابھی جنت کا کہ میں آپ کی تین مرتبہ پر ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایک جنت میں دے دے عمر فاروق نے سنا اللہ سے بنا ہاں،, ہاں کیوں نہیں تین تین پر پہنچے گا اور تمہیں ایک ایک محل جنت میں دیکھا جائے گا عمر فاروق اٹھے اور چلے گئے سیدھے ابو بکر صدیق کے پاس اللہ یہ صدیق اکبر کا مقام ہے یہ صدیق اکبر کا مرتبہ ہے گئے سلام کیا اور کہا جا بڑی عجیب سے بات ہم نے سن لی کہا کیا ہوا کہا اگر کوئی جنت کا محل اتنا سستا ہو گیا اتنا قریب ہو گیا کہ بیٹھے بیٹھے کوئی مسلمان تین مرتبہ فرو اللہ پڑھ لے تو اللہ اس کو جنت دے دیتے ہیں اور دو مرتبہ تین تین مرتبہ کہا تو دو محل پھر تیسری مرتبہ تین مرتبہ کہا تو اللہ تعالیٰ چوتھا محل اللہ تعالیٰ کی ہاتھ اتنا آسان ہو گیا میرے اتنا سستا دنیا کے ایک مکان بنانے کی زندگی گزر جاتی ہے اور جنت کا محل دیکھ کے بیٹھا ہے ایک محل کے تین تین مرتبہ کہتے جاؤ جنت کے محل لے جاؤ کسی جیسا لگا کس نے تم کو بتایا کہا اللہ کا رسول بیان کر رہے ہیں اللہ اکبر یہ سدی کا اکبر کہا دوسرا کہتا تو کبھی نہ مانتا لیکن نبی نے فرمایا تو اللہ کے بالکل تسلیم کرتا ہوں میں یہ نبی کا مقام یہ سدی کا گرتا ہوں اگر بتا تو وہ تسلیم نہ کرتا لیکن اگر اللہ کے رسول نے بتا دیا تو بھی سے تسلیم کرتا ہے میرے بھائیوں یہ بڑی عجیب و غریب صورت ہے اسی طرح سے چلا ہو رضی اللہ رہا نبی اسلام کے پاس آئی اور کہنے یا رسول اللہ بلا کیا ہوا یہ آج مدینے میں بڑا چرچا ہے آج ہمیں کیا بول مدینے میں تو کوئی چرچا نہیں سنا کیا خبر ہو مدینے میں یا رسول اللہ بڑا خرچہ یہ ہے کہ ایک ساتھ کہیں گئے تھے فوج میں لشکر میں گئے تھے اور عمت کرتے تھے اور نماز جب پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے تو جتنی نمازیں پڑھاتے ہر نکال کی سورت الفاتحہ سورج افاتحہ جماعت اور سورت اور روکو کرتے پہلے پہلے روکو اور سورت کے درمیان میں سورج اخلاق کہتا تھا اس نے ایک نیا انداز اختیار کیا ہر انسان سورت مکمل کرنے کے بعد روکو میں جاتا ہے اور اس نے ایسا کیا کہ سورت ختم کرنے کے بعد روکو میں جانے کے بعد پورا اخلاق کہتا پھر اس کے بعد میں جاتا اللہ سن بڑا چرچا ہے اللہ کے رسول ہر مرد عورت کے زمان پر اس نے کیا مدد کیا اللہ رسول نے فرمایا لوگوں ذرا جاؤ اس آدمی کو ڈھونڈو جا کر کے اس سے پوچھو کہ اللہ اکبر کیوں ایسا کیا لوٹے جھوٹ دکھانا اور اس سے پوچھنا صاحب تم دماغ پڑھاتے تھے امامت کرتے تھے تو روکو میں جانے سے پہلے پہلے سورج اٹھا پھر ہاں اور سورج سے ختم کیا پھر رکو میں جانے سے پہلے پہلے تم سورج خاص پہ سب رکو میں جاتے تھے ہاں ایسا کرتا تھا کیوں کا انہا صفت الرحمان میں نے دیکھا قرآن اپنی بڑی زبردست خوبیاں اس کے اندر بیان کیا ہے رب سے محبت ہم نے رب سے محبت کیا تو قرآن پاک اللہ کی اس کتاب سے بھی میں محبت کرتا ہوں جس محبت میں ہمارے رہنے میں رب نے اپنی خوبیاں بیان کی بھائی بت اتنا یا رسول اللہ کیا ہوا ہم لوگوں نے پوچھا تو خلاصہ یہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہم رب سے محبت کرتے ہیں یہ رب کا قرآن ہے یہ رب کی صورت ہے قرآن کی صورت ہے ہم رب سے محبت کرتے ہیں اور اس صورت میں رب نے اپنی کل ہو اللہ ہو سمت لند سُل کل ہو اس لیے رب نے اپنی خوبیاں اپنی صفات بیان کی ہے تو رب نے صفات میں بیان کی ہم اس طور سے بڑی محبت کرتے یہ جواب دیا اچھا تم اچھا ایسا کرو پوچھ کر کے آئے اب جاؤ میرا بھی پیغام اس کو پہنچا دو اللہ بتائیے جاؤ اس سے کہہ دو اگر اس نے سورج سورج سے محبت کیا تو جا کر کے نام اسی دن سے رب نے اس کو بھی اپنا محبوب بنا دیا جو دو اس کو یہ بشارت اللہ تعالیٰ ہمیں گانے بجانے اور کان میں گھسا کر کے قبول باتیں سننے کے بجائے پورے اخلاص اور قرآن سے محبت پیدا کر دے لیکن اس کو دیکھو ایک ادھر گھسا ہوا اور کان میں گھسا ہوا اگر اس سے ایڈریس پوچھا تو سنتا نہیں پہلا بنا بھائیوں ان تمام چیزوں سے ہم نے اپنے و سوال سے محروم کیا اللہ اکبر نبی علیہ السلام و سلام نے اور ہی قبیلتیں برانڈ کی ابھی اندر آتا ہے ہمیں عبداللہ دن ہو گئی اللہ تعالیٰ تالا بڑے مشہور صحابی ہیں ہیں ایک دن میں نبی علیہ السلام کے پاس پہنچا ہم نے سلام کیا السلام علیکم اللہ رسول سلام کیا بیٹھا کام فرمائے عبداللہ خود عبداللہ ابد اللہ پڑھو اب ماں کا حکم آپ کہیں گے تو میرے پہلے یہ بتائیے میں کیا ماں حکم یار سے میں کیا کہوں اللہ تم ذرا کہ بلاہ ہو اللہ ہو پھر اس سورت کو ختم کرنے کے بعد کہنا کل اور میرا دل سارا پھر اس کے بعد کہنا میرا اور آپ نے ساتھ بنایا ان تینوں سورتوں کو کہو تم پھر میں تم سی سورج شام صبح سات ان تینوں سورتوں کو کہیں کرنا آج بنایا سن لو اے عبداللہ سن لے جس انسان نے صبح کے وقت ان تینوں صورتوں کو پڑھا پھر شام کے وقت ان تینوں صورتوں کو پڑھ لیا آپ نے فرمایا پنیہ شیخ کائنات کی ساری مدر چیزیں نقصان دہ چیزیں جو ہیں نقصان پہنچانے والی خطرے والی چیزیں پوری کائنات میں جتنی ہیں ان تینوں صورتوں کے پڑھنے کی برکت سے پڑھنے والے کو اللہ تعالی نے محفوظ کر دیا میرے بھائیوں اس صورت پورا پڑھنے کی کوشش کرو لے رہے سراج اللہ اکبر حدیث اس کے اندر آتا ہے لے رہے میں وہاں پہ ایسی تھی جس کی دوسری رکاش بھی سورہ اخلاق پڑھنے کا بڑا اہتمام کرتے تھے خصوصاً اللہ اکبر وطر کی نماز میں وطر کی آخری رکاش آپ وطر میں پڑھتے وطر کی نماز میں باقاعدہ کو اللہ عالم اور دنیا کا سب سے مقدس مکان بکا جب آج حج کے لیے انٹنی لیے جاتے اور ہارے کانوں کا سواس کرتے اور تباب سے فارغ ہونے کے بعد جب مقام ابراہیم پر آپ آتے دو رکعت پڑھنی چاہیے تو پہلی رکاط میں کل لاہ کا اور دوسری رکعت میں کل ہو اللہ ہو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو ان صورتوں کی تلاوت کرنے کی توفیق میں سے فرمائے فطر سے بچائے تار خیر کی توفیق میں سے فرمائے اکر تو لہٰذا شکر اللہ کل زمبی معقوب ہوئی گئی الحمد للہ وقت سلام عباد الدین استفا اماد اس سورت کی اتنی قبیلت کیوں کہا جاتا ہے پورا قرآن پاک جو ہے تین حصوں میں بٹا ہوا ہے پورا قرآن پاک اس سارے کا قرآن تین بڑی چیزوں میں تقسیم نمبر ایک توحید توحید اللہ کی صفات اللہ تعالیٰ کی خوبیاں اللہ کے کمانات اللہ تعالیٰ کی سے الحمد للہ رب نمبر دو احکام پر عقیم شرح پرافی صفح دو اور پھر اکیم شنا وش یہ فرما باداری کرو برائیوں سے بچو اگر کوئی آسان پر عمل نہ کرے تو سے گھٹر کا مستحق نمبر تین واقعات اور کس سے پورا قرآن پاک برے لوگوں کے نیک لوگوں کے ہلاک شدہ قوموں کے واقعات اور قصے بنا دیے گئے تو پورے قرآن پاک میں تین قسم کے موضوعات ہیں پہلا کیا ہے توحید اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے صفات اللہ تعالیٰ کی خوبیاں سورت اخلاق میں اللہ رب العالمین نے اپنی بڑی بڑی خوبیاں بیان کی اسی لیے سورت کا مقام مرتبہ ہے اگر حیرہ رضی اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں ایک دن نبی رہے خان میں کھڑا تھا اللہ سے باہر نکلے اللہ سے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا چلو کچھ اللہ نہیں بولے کہاں جانا ہے ہاتھ پکڑے اور چلے جا رہے ہیں گئے تو ایک جگہ سے آواز آ رہی تھی ایک گھر گلی سے گزرے آواز آ رہی تھی اجپور نے کان لگایا تو کھڑے کہا کل ہو اللہ ہو حق اللہ سمجھ لم ولم یولد ولم یکن کم کفوا احد کان لگا تو سنا اللہ سے سما ابو ہو رہا چل ہوا جا رہا تو ہوا جا رہا تو ہوا جا رہا پھر آپ بسارے دیتے جا رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں سر اللہ تو تو سورج کا بہت کیا واجب ہو گئی کیا تم کو معلوم ہے وہ اس وقت بیٹھا رب کی رضا کے لیے کل ہو اللہ وہ حق تھا اس کی اس تلاوت سور اخلاق کی برکت سے اللہ نے ابھی اس کے اوپر جنت کو واجب کر دیا اکبر جنت واجب کرنے والی سورج کیوں تو ہی سے بڑا کوئی عمل نہیں اور شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں شرک سے بچاؤ پہ لیکن ہمارا مشکل کچھ اور ہے غوث اور ہے داتا اور ہے فائدہ کوئی اور ہے دیا اوپر والے کو آپ نے کیا دیا تم ہو اللہ ہو رہا اعلان کیا اللہ ساری کائنات تیری محتاج ہے تو کسی کا محتاج نہیں ساری کائنات والا ہے کوئی کسی دینے والا نہیں اس سورت کو پڑھ کے اعلان توحید کا اعلان کرتے ہیں اور توحید ہی اس کے اندر آ گئی جنت واجب یہ آگاہ ہو ہوتا

تم یہ سورت کل اخلاق رہے ہو اللہ سن ہاں کیوں مجھے اس سورت سے بڑی محبت بڑی محبت ہے ہمیں محبت تو ہے لیکن چاروں کو ٹانگ دیتے ٹانگنے تو محبت نہیں ہوتی گاڑی میں ہم نے ٹانگا دکان میں ہم نے ٹانگا گھر میں ٹانگا تازی بنایا ہم نے کہاں دیا چاروں کو پورا تیس پارے کا قرآن مصیبت نہ دور ہوئی تو بغیر پڑھے تو ٹانگنے سے کیا سامنے والی کوئی ستا کوئی سواب کا کام نہیں ہے سے یقین جی کرو سے کہو رکھے کی ضرورت دو اپنے آپ کو یا رسول اللہ میں اس سے بڑی محبت کرتا ہوں میں اس سے بڑی محبت کرتا ہوں اس لیے گنگناتا رہتا ہوں چل رہا ہوں جا رہا ہوں اللہ نے سلام کو فری رکھی ہے کل ہو اللہ ہو رہا سمجھ محبت کا ہوں ہاں اس سے بڑی محبت کرتا ہوں آ نے فرمایا سنو اس صورت اخلاق محبت نام فرمایا خود تو کل جا دنیا میں تو نے بہت عمل کیا لیکن سور اخلاق کی محبت ہی تجھے جنت میں داخل کر دے گی اللہ تعالیٰ ہم سب عمل کے توفیق نصیب فرمائے محرم و سنت بنائے جو زبان سے سورت میں پڑھتے ہیں زبان پر اقرار کرتے ہیں دل میں اور عمل میں اللہ تعالیٰ بھائی توحید پیدا کر دے میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو نیک اور سادے بنائے محدود متب سنت بنائے شرک کی ضلالت اور گمراہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے جس جہاں ہم رہتے ہیں جس ملک کے اندر وہاں پہ بہرا اور ان کے آغام و انصار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرما ہر بھلا ہر مصیبت ہر پریشانی سے اللہ تعالیٰ ان کو بچا دے ال جس شہر میں وہاں کے حاصل خصوصاً شیخ سلطان حفظ اللہ کو ہر بھلا ہر مصیبت ہر آفت اللہ تعالیٰ ان سے ان حضرات سے وہ کام لے جس میں آپ کی رضا امت کی بھنا کام اور وطن کی خبر ہو اور ہر ایسے کام سے اللہ ان کے ہاتھوں کو روک لے جس میں آپ کی ناراضگی امت اور ملت کا نقصان اور خسارا ہو ہر ایسے چیز اللہ ان کے ہاتھوں کو روک لے جو مجاہدین سے جہاد کر رہی ہیں لڑ رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ انہیں ایسا ایک دین عطا فرما اللہ جو شہید ہو رہے ہیں ان کو شہادت نصیب فرما اے رہی دنیا میں جہاں بھی مسلمان لوگ ہیں سب کو ہم کا دہ بنا دے جہاں بھی مسلمان اقلیت بھی اللہ رب العالمین ان کی عصمت ان کی عزت ان کی عزت کی حفاظت فرما اللہ محمد امنی نول امینان ول عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالأجل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ورزق الله تعالى أكبر